حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے پچیس درجے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو اٹھاسی